طائب محنتی عابد سے بڑھ سکتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہ چاہے کہ مسلسل محنت کرنے والے سے آگے بڑھ جائے اسے چاہیے کہ گناہوں سے رکا رہے عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف عن الذنوب اگر آپ کے اڑوس پڑوس ایسا کوئی شخص ہے جس کی محنت و عبادت پر آپ کو رشک آتا ہے لیکن کم ہمتی کی وجہ سے اس جیسی عبادت کی بس حسرت ہی ہے تو آپ کے لیے یہ بہترین موقع ہے تمام گناہوں سے توبہ کیجیے شبہات سے بھی دور رہیے آپ کی مراد پوری ہوگی یعنی توبہ ایک ایسا نسخہ اکثیر ہے کہ جو ایک عام انسان کو اہل ریاضت کے مقام تک پہنچا دیتا ہے اللہم ارزقنا صدقا نیت وجعلنا من التوابین